من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ون وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بكيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وقال الله تبارك وتعالى إذ قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا محررا فتقبل منه أنت السميع العليم فلما بضعتها قالت رب إني بضعتها أنثى والله أعلم بما بضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله مولانا فيهم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين واقعہ لوگ بل گول کر لمتی الحمد للہ وبلا اللہ گزشتہ کئی لوگوں حضرات انبیاء علیہ و وسلام کے مشہور واقعات جو قرآن کریم میں جو ہے کو تفصیلی کے ساتھ موجود ہیں انہیں ذکر کیا اور اس دمن میں یہ عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام اللہ تبارک تعالیٰ کے پر گیتا بندے اس کے نمائندے براہ راست خدا ان کے عالم ان کا انتخاب کرتے ہیں کبھی کوئی شخص نبی اپنی محنت سے اپنی کوشش سے نہیں بنتا اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں تاج نبوت بڑھا دیتے ہیں انبیاء کرام کے بعد یہ بھی اس کی مرضی پہ منحصر ہے جس کو چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے اور جس کو چاہے کافر جہنمی بنا کر کے مارے اسی لیے علماء کرام نے تشریح فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر آدمی کو ہر عام ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ یہ ڈرم کرنا چاہیے کہ نہ معلوم میری موت کس حال میں آئے آخری وقت میں کیا انداز گے کس صورت میں میری موت آئے گی نہ معلوم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئے نہ معلوم درست پڑھتے ہوئے موت آئے کوئی نہیں جانتا کہ آدمی بدماشی کرتے ہوئے مرے گا چوری کرتے ہوئے گنا کرتے ہوئے مرے گا کسی کو کیا اس یہ ہے کہ خوف اور امید کے ساتھ وقت زندگی گزارنی چاہیے تو انبیاء کرام بھی تمام کے تمام مرد ہوئے اور صحابہ کرام کے جو واقعات ذکر کیے ان میں یہ اکثر و بیشتر مردوں کے واقعات ہیں تو کبھی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نیکی اور یہ تمام درخت و تقوا یہ پرہیز باری اور یہ بنا و تقدس جس قدر بھی ہیں یہ تمام کے تمام مردوں نے کیے عورتیں نہیں کر سکتی اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا تم نسا چار عورتوں کی تقلید کرے عورتیں ان میں فرمایا کہ بنت عمران حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اس کی تقلید کرو اس کی راہ پہ چلو مائی ہے حضرت مریم علیہ السلام اللہ میاں کو اس مائی پر اتنا پیار آیا کہ قرآن کریم میں اس کے نام کو پینتیس جگہ اللہ نے اپنی زبان سے لیا جس قدر متبرک ہوگی وہ مائی جس کو اللہ تبارک بتانا اس انداز سے پکارے اور اپنی توحید کے لیے اس کو ایک مسئلہ بنا لیں قرآن کریم کی جو آیات آج تلاوت کی ہیں سورہ آل عمران کی آیات ہیں اور سولہویں پارے میں مستقل حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے مستقل سورت آئی معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نیکی اور اچھا کردار کر کے دنیا سے جائے گا تو اس کے بعد تک بھی حضرت مریم علیہ السلام السلام کو گزرے ہوئے عیسوی حساب سے بھی کم سے کم آج ڈھائی تین ہزار سال گزر گئے لیکن اندازہ لگاؤ ہر خطیب اپنے خطبے میں آپ اس قرآن مجید کی تلاوت کرے گا ناد ریکا کرے گا عالم تلاوت کرے فوج تلاوت کرے ابدال تلاوت کرے کتب تلاوت کرے کوئی بھی تلاوت کرے قرآن کریم کی جب بھی تلاوت کرے گا مائی مریم کا بار بار نام لے گا تین ہزار سال کے بعد بھی قرآن کریم اس کے تمام تر کردار کو کس طریقے سے پیش فرماتے ہیں فرمایا مریم علیہ السلاط اسلام کی والدہ ماجدہ بے اولاد تھی اولاد نہیں ہوتی تھی اللہ میاں کی حضور میں نظر مان لی اور میرے پروردگار کو مجھے بچہ دے میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وقف کر دوں گی عمران کی گھر والی کی کتنی اچھی نیت ہے اللہ میاں مجھے بچہ دے او میرے مالک کی تیرے گھر میں جارو کیا کرے گا صفائی کیا کرے گا حفاظت کیا کرے گا میں اپنا دعویٰ نہ جتاؤں گی میں اپنی خدمت نہ لوں گی میں اپنے آپ پاس بٹھا کر کمائی کر کے طرح کر کے اس سے کھانا پسند نہ کروں گی بلکہ تیرے دربار میں اس کو وقت کر دوں گی حضرت مریم علیہ السلام اسلام کی والدہ نے پوری دنیا کی عورتوں کو مستورات کو خواتین کو یہ سبق پڑھا دیا اور دنیا بھر کی عورتوں اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے اچھی تمنا کرو اچھی آرزو کرو اچھی حسرت کرو یہ تمنا مناسب نہیں میرا بیٹا پیدا ہوگا تحصیلدار بناؤں گی ڈی سی بناؤں گی گورنر بناؤں گی اور تیری تمنا تو ہو گئی تجھے کیا معلوم وہ ایسا بن کر تیری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا اولاد شراب خانے میں شراب پیتی ہے عذاب ماں کی قبر پہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اولاد کو نہ سنبھالا نیک تربیت نہ دی اچھی تعلیم دینے کی کوشش نہ کی سینا چکلے میں کرتا کی قدر قبرستان میں چل رہی ہے امراط عمران نے عمران کی بروالی نے پہلے اللہ سے نظر مانی ان عمران اللہ میاں فرماتے ہیں میں نے آل عمران کا انتخاب کر لیا فضیلت بھی ان کو وہ آل عمران باغها من باغ و اللہ علیم اللہ میاں تو سننے والا ہے تو ہی جاننے والا ہے میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں اس عالت امرا عمران والدہ مریم نے مریم علیہ السلام کی اماں نے اللہ میاں سے نظر مان لی ربی نظر تلک اے مریم کی اما تم کتنی پختہ ایمان والی ہو تم اللہ میاں کی نظر مان رہی ہو تم کسی پیر کا نام نہیں لیتی کسی فقیر کا نام نہیں لیتی کسی قلندر کا نام نہیں لیتی اپنے زمانے کی کسی اوتار کا نام نہیں لیتی سیدھی جانتی ہے میرا رب سب کی بگڑی بنانے والا امئی امدودہ ادا د اللہ فرماتے ہیں میرے سوا تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں تمہارے درد کو کوئی نہیں جانتا تمہارے درد سے کوئی واقف نہیں تیرے دکھوں سے واقف نہیں ڈاکٹر میلے آئے گا تیرے لالچ کے مارے طبیب آئے گا پیسے اجھیرنے کے مارے تبیز گنڈوں والا آئے گا تجھے لوٹنے کے لیے فرمایا آئی لا اللہ میرے دروازے پہ آ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو میرا بندہ میں تیرا تو میری مخلوق ہے میں تیرا خالق ہوں اور میرے سوا تیرا پیٹ بھرنے والا کوئی نہیں میرے سوا تیری گود بھرنے والا کوئی نہیں میرے سوا تیری عزت کا رکھ والا کوئی نہیں لاکھ جتن بتا بنا لاکھ کوشش کرا اگر میں بے عزتی کرانے پہ آ جاؤں دنیا میں تجھے لوگ کتے سے زیادہ دلیل کر دیں گے اس قالت ربی نظر دولت او میرے مولا او میرے پروردگار اور دونوں جان کے پیدا کرنے والے اور مالک اور فرشتوں کے مالک اور دریاؤں سمندروں میں مخلوق پالنے والے مالک ربی نظر تلک او میری مولا میں نے تیری نظر لی میں تو نظر مان بیٹھی ہوں میرا جبر کوئی نہیں میرا اکراہ کوئی نہیں میری زبردستی کوئی نہیں میں تجھے مجبور نہیں کر سکتی اور میرے مولا میں لاکھ نظر مانوں تو قبول نہ کرے تو میں کیا کر سکتی ہوں میں آخر مخلوق ہزار ہاں لکھوں کا تیری مخلوق ہے ربی نظر تک ما پی بکنی اور میرے مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے جو امید سے ہوں بچہ تو دے گا میں نہ رکھوں گی میں تیرے گھر میں بٹھا دوں گی اللہ اللہ کو وہاں کرے گا قبر میری یہاں روشن ہوگی ربی نظر دلہ تما پی بکنی محرا آزاد کر دوں گی میں اپنا کوئی دعوی نہ رکھوں گی میرا اس میں کوئی ہلا نہیں کوئی بہانہ نہیں اور میرے محبوب میں ہزار تیری نظر مانوں پر ڈرتی ہوں بتا منی اور میرے مولا قبول فرما إنك أنت السميع العليم میری اس بات کو تیرے سوا کون جانے کسی پتا ہے میرے پیٹ میں کیا شہر ہے کوئی نہیں جانتا تو ہی علیم ہے تو ہی جاننے والا تو ہی سننے والا اور میرے بابود میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں اولاد تو دے گا ماں میں بنوں گی بچہ میرا ہوگا بیت المقدس میں جہاں نبی رہتے ہیں جہاں رسول رہتے ہیں جہاں پیغمبروں کا ٹھکانا ہے میں اپنے بچے کو وہاں چھوڑ دوں گی امبیا کرام کی جوتی جاڑے گا بیت المقدس میں تیرے گھر کے اندر جھاڑو دے گا پتا چلا اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے والوں کی عظمت مریم کی والدہ کے دل میں بھی ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قیامت میں آواز لگائیں گے او آؤ میرے گھر کی صفائی کرنے والوں آؤ میرے گھر کو صاف ستھرا کرنے والا آواز لگے گی آؤ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے گھر کو بنایا اللہ میاں انہوں نے بنا تو دیا تھا اب ان کو بلا کر کیا کرو گے فرمایا میں اپنے محبوب کے قول کو اپنے نبی کے فرمان کو پورا کروں گا فرمایا من بنا للہ مسجد بن اللہ اوکما نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد بناتا اللہ پاک آخرت میں جنت میں اس کا محل تیار کرتے ہیں ارشاد گرامی ہوگا آئے میری مسجد کی صفائی کرنے والے آئے میری مسجد کو آباد کرنے والے آئے میرے گھر میں روشنی کرنے والے آئے میرے گھر کو چار چاند لگانے والے آواز لگے گی میدان حشر میں اللہ کی طرف کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس وقت اللہ کی آواز پر لبیک کہیں گے اور کہہ وہ سکے گا جو یہاں کرتا رہا تو مریم علیہ السلام کی والدہ کے دل میں منی اور میرے ماں تو ہی جانتا ہے میرا تجھ سے وعدہ سلم بات جب پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہو جب لڑکی پیدا ہوئی تو بخت سے دل رہ گیا یا اللہ میرا اندازہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا تیرے گھر میں رہے گا حفاظت کرے گا خدمت کرے گا یہ لڑکی کیا کرے گی فلم بغاتها ربی ربي تو ان کا جب پیدا ہوئی لڑکی تو کہنے لگی او میرے پروردگار یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی اب آئی او والدہ مریم پر یم گھبرانا بلو عالم بیما بغت میں خدا اچھی طرح سے جانتا ہوں کس نے جس کو لڑکی بنایا وہ لڑی کرو کل اٹا او ہے مریم ہزاروں مرد اس بچی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے ہزاروں مرد قربان کر دیا جائے میں نے تیری نظر مان لی میں نے تیری ریاض کو قبول کر لیا وہ اللہ کے نام کی نظر مانتے تھے فرمایا ہم نے آمدن اکدم جان بوجھ کر اس کو لڑکی بنایا اور تم نہیں جانتے لڑکی میں ہم نے کیا چیزیں رکھی ہیں فرمایا او بات مریم جب تم نے میرے حوالے کر دی میرے گھر کے لیے اس اولاد کو وقت کر دیا اب چاہے لڑکی ہو تمہیں ادھر دینی پڑے گی اور بات سنو خبردار جب یہ میری ہے تو نام رکھنے کی بھی تمہیں اجازت کوئی نہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ مریم میں خدا اس کا نام خود رکھتا ہوں کتنی بابرکت ہوگی وہ مائی اور وہ لڑکی جس کا نام خدا رکھے ہم نے نام رکھا اس کا مریع دورا دا مش کا درجی اے والدہ مریم یوں کہو وہ انی سمئی کہا مریم وہ انہاں بیکا اے میرے اللہ میں اس بچی کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں تیاری ہو رہی ہے سارے السلام کی عمران عمران عمران کی گھر والی اے مریم کی اماں تم نے جو ہم سے بچی بچہ مانگا ہم تو جب میری نظر تم نے مان لی میں نے تیری نظر کو اتنا اونچا کر دیا اور اتنا قبول کیا کہ اس بچی کو پیدا کر کے اس سے رسول پیدا کر کے اپنی توحید کا مسئلہ صاف کرا تم دعا مانگو کہ اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی میں اللہ تیری پناہ تماہ دیتی آج ہم ذمہ داروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں سرمایہ داروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں وزیروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں افسروں کی پناہ تلاش کرتے پھرتے ہیں جو آج وزیر ہے کل کو فقیر ہے پرسوں کو اخیر ہے ان کی پناہ شام کو سے آدمی پتی صبح کو اٹھے ٹکڑوں کا محتاج ان کی پناہ کیا کوئی کسی کو بخشے گا کیا کوئی کسی کو کھلائے گا اور کیا دے گا اللہ میاں پر باتیں ایک مرتبہ کھلائے گا دو مرتبہ دے گا تیسری مرتبہ منہ بنائے گا اور میرے بندے میرے دروازے پہ آ جتنا مانگے اتنا میرا دی جتنا مانگے اتنا ہی دوں گا اور مجھے اپنی کبریائی کی قسم دینے کے بعد تجھے کبھی مار مارنے دیا کبھی تانا خدا دینے نہیں آیا کبھی میرا مارنے آیا پر میں لوگوں بندوں کے دروازے پہ پیسانیاں نہ گھساؤ میرے دروازے پہ آؤ پیروں کا خدا میں انبیاء کرام کا خدا میں فقیروں کا خدا میں درویشوں کا خدا میں کلندروں کا خدا میں اس لیے میری پناہ میں آ جاؤ میرے دروازے پہ آ جاؤ اللہ اللہ الحی القیوم میں ہوں میرے دروازے پہ فرمایا والدہ مریم اسے بھی اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دو کب بلا ربو آپ قبول حسن بتام ہسن حسن بلا جان جائے مریم نے نعوذ باللہ بے ایمانی نہیں کی کہ جی میں نے تو لڑکا کہا تھا کہ اگر تو لڑکا دے گا تو میں وہاں چھوڑ دوں گی لڑکی کا کیا بنے گا یہ کر سکتی تھی نا کہ چلو اگلی مرتبہ صحیح میرے مولا اب کے لڑکی یہاں رہنے سے لڑکا ہوگا تو وہاں چھوڑوں گی والدہ مریم کو پتا تھا اللہ میاں سے ویدا کر کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بچی کو بیت المقدس پہنچا دیا زکریہ علیہ السلام السلام پیغمبر ہیں اس وقت میں جو خالو لگتے ہیں رشتے میں مائی مریم علیہ السلام اندازہ لگاؤ وہ مائی وہ لڑکی کتنی ہونہار اور کتنی نیک بخت اور سعادت مند ہوگی جس کا پیغم وقت کا پیغمبر جس کا خالو لڑکی تو بہت بڑی دولت ہے آج ہم سے ان کا بنتا کچھ نہیں تعلیم دیں گے تو کالج کی تعلیم دیں گے تو اسکول کی قرآن کی دین کی تعلیم سے جس سے انسان بنتا تھا مذہب کی تعلیم جس سے ایمان بنتا انسان بنتا غیرت بنتی آبرو بنتی عزت کا مقام بنتا ارے ہم نے اس کے قریب نہ جانے اللہ میاں فرماتے ہیں ہم نے والدہ مریم کی نظر قبول کر لی زکری علیہ السلام کو کفیل بنا دیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زکری علیہ السلام السلام کے بارے میں فرمایا کہ بہت اونچے پیغمبر سے حضور فرماتے ہیں مائی مریم کی تربیت ہوتی رہی بیت المقدس بیت المقدس اتنا اونچا مقام ہے کہ وہاں پر اب بھی پانچ سو سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں موسا علیہ السلام کی قبر وہاں ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں سکریہ علیہ السلام کی قبر وہاں یحییٰ علیہ السلام کی قبر وہاں یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں یوسا علیہ السلام کی قبر وہاں پانچ سو سے سلیمان علیہ السلام کی قبر وہاں ہارون علیہ السلام کی قبر وہاں بیت المقدس اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ پانچ سو سے زیادہ انبیاء کی قبریں حضرت سکری علیہ علیہ السلام کا پالک فرما رہے ہیں بائی مریم بیت المقدس میں رہتی ہے بچپن گزر چلا جوانی آ گئی سواب آیا نہیں آئی اکثر محراب میں جیسے یہ محراب ہے ایسے محراب میں بیٹھی رہتی اللہ اللہ کرتی عبادت میں مشغول رہتی اللہ کے ہم و سنا میں ترانہ ریز رہتی مریم کی زبان ہوتی خدا کا نام ہوتا دن گزرتا رات گزرتی اپنی ضروریات کے بعد تمام کا تمام وقت اللہ کی یاد میں گزار حدا زکریہ رب علیہ زکری المحراب مائی مریم مسلف پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہے زکری علیہ السلام اللہ اوپر سے جا پہنچے كلما دخل عليها زكريا دا سب میں پہنچے کیا ہے مائی مریم کے مسلے پہ بے موت میں پھل پڑے ہوئے وہ پھل منڈی میں نہیں بازار میں نہیں باغوں میں نہیں پہاڑوں میں نہیں تازہ پھل ہے جو مریم علیہ السلام کے سامنے پڑے ہیں اللہ میاں جس کو چاہے میوا دے اور جس کو جتنا چاہے دے حضرت مولانا الرحیم صاحب رہ پوری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں آٹھ آٹھ دن تک اللہ میاں جس کو چاہے میوا دے اور جس کو جتنا چاہے دے حضرت مولانا شاہد الرحیم صاحب رہ پوری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں آٹھ آٹھ دن تک بالکل کھانا نہیں کھاتے اور رات دن میں پورا پرانی کریم ختم فرمایا کرتے تو خدا برس کرتے حضرت بالکل نقاہت ہو جائے گی کمزوری آ جائے گی آپ رات دن قرآن پڑھتے کھانا نہیں کھاتے فرمایا ارے گاؤ لو تمہیں کیا پتا ہے میرے منہ میں ہر وقت جنگل کے پھلوں کا بدا آتا رہے گا وہ جس کو چاہے یہی کھلا یہ دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں اچھی نہیں اگر علیہ السلام کا مسلح بیت المقدس میں ہے وہیں پر بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہے اور روزی تو اللہ میاں دیتا ہے اللہ لطیف یرزق بادی یشاء بہ کبھی جلا جتنی روزی کسی کے مقدر میں اس نے لکھ دی وہ پہنچ کر رہے ہیں مریم علیہ السلام کے مسلح پہ بے موسم میں پھل دیکھے زکریہ علیہ السلام نے قال یا مریم انگال کی ہادا اے مریم یہ بے موسم بل تیرے پاس کہاں سے آ گئے بازاروں میں نہیں منڈیوں میں نہیں بہاروں میں نہیں باغوں میں نہیں اس وقت یہ پھل اعلیٰ درجے کے تازے تازے کہاں سے آ گئے جواب دیتی ہے پالک ہوا من گلا اور میرے سالو زکری علیہ سلام مجھے موسم کا پتہ نہیں مجھے بہاروں بازاروں کی کوئی خبر نہیں یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں جب وہ کسی کو دینے پہ آئے ان اللہ حساب جب وہ کسی کو دینے پہ آئے موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب وہ کسی کو دینے پہ آیا پھر موسم کا مطلب پھر باب و بہاروں کا کیا مطلب سکری علیہ السلام کی اس وقت جس وقت یہ گفتگو ہوئی ایک سو بیس سال کی عمر ہے سکری علیہ السلام کی ایک سو بیس سال کی عمر ہے بیوی کی عمر چھیانوے سال ہے آج تک اولاد پیدا نہ ہوئی سر ہلنے لگ گیا سفید بال ہو گئے بڑھے پر ساتو کا زکری نے فوراً سوچ لیا اور میرے پروردگار اگر میری بان کی مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں وہ میری موسم گزر گئی میری بیوی کی موسم بھی گزر گئی ہماری جوانی چلی گئی شباب ختم ہو گیا اور میرے مالک تیری قدرت تو ختم نہیں ہوئی انال کا زکری ربا وہیں پر کھڑے کھڑے زکری علیہ السلام نے اپنے مالک کی حضور میں جولی پھیلا دامن پھیلا دیا مالک میرے فرما قال ربی انی بعد العظم منی بستال الرأس شیبا بل محمد بھی شکیا اور میرے مالک سفید میرے بال ہو گئے میری ہڈیوں میں گوتا نہیں جوانی نہیں شباب نہیں بیوی بھی ختم ہے میں بھی ختم ہوں لیکن میری قدرت باقی ہے وہیں پر کھڑے کھڑے چولی پھیلا دی دامن پھیلا دیا اللہ باب کی حسوم کیوں پیغمبر جانتے تھے اللہ کے سوا دینے والا اور کوئی ہے نہیں وہیں پر کھڑے کھڑے بیت المقدس میں مائی مریم کے مسلح پہ کھڑے ہو کر دعا مانگ دی ربی ربی حبلی ملا تم کا در تم کوئی او اور میرے مولا تیری قدرت کی قریبی کا صدقہ مانگتا ہوں میرے مالک تیری رحمت کا صدقہ مانگتا ہوں ایک بچہ مجھے بھی عطا فرما ربی حبلی مل دیا تنگ کو جیوا ان کا سمی دعا تیرے سوا میری دعا کو قبول کرنے والا کوئی نہیں قبول تو سب کرے گا جب کوئی جانتا ہو کون جانے میرے ارمانوں کو کسے پتا ہے میرے دل کی گہرائیوں کا کہ میں ایک سو بیس سال ہو گئے یوں سوچتے سوچتے مالک ایک کھلونا عطا کر دے میں بھی گود میں بٹھا کے کھیلوں زکری علیہ السلام تم اولاد کی تمنا کر رہے ہو مال کا مالک بنانے کے لیے مکان کا مالک بنانے کے لیے کاروبار کا مالک بنانے کے لیے فرمایا نہیں نہیں وہ امراتی تم فہبلی مل تم کبلی گئی یری تم یری تم آلیا کو اس لیے اولاد کی تمنا کرتا ہوں کہ جو مجھے علم ملا جو ورثہ ملا انبیاء سے میرے اس علم کا کوئی وارث بن جائے آج ہم میں سے کون دعا مانگتا ہے یا اللہ بچہ عطا فرما میری قبر کا وارث بن جائے میری قبر پہ کھڑا ہو کر کے مجھے یاد کر کے دو آنسو بہا دے ارے آنسو اس کا نکلے گا قبر میری ٹھنڈی جتنے آج ہم اپنے انداز کی زندگی گزار رہے ہیں سب ایسے غلط ماحول کی تباہ کن ماحول کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں سکری علیہ السلاط السلام نے اللہ میاں سے مانگ لی اللہ میاں نے آواز دے دی او میرے پیغمبر یا سکری اندان کا بھی غلام آ میرے پیغمبر اے میرے نبی اے زکری لو مبارک ہو تمہیں آیا ایک بچہ اندازہ لگاؤ اس کی بے نیازی کا جوانی میں نہ دیا سواب کے وقت نہ دیا سو سال میں اولاد نہ ملی جب دینے سے آیا تو مریم کے سامنے پھلے ہوئے پڑے ہوئے پھل دیکھ کر کے دعا مانگی تو دینے کا اعلان ہے اور فرمایا زکریہ میں دے رہا ہوں اور نام بھی میں پہلے رکھ دیتا ہوں یا پر میں من قبل سمیا اس نام کام سے پہلے دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہم نے تجھے لڑکا دے تجھے ملے گا ایک بچہ قرآن کریم میں ہے زکری علیہ السلاط السلام نے جب بیوی کو خبر دی کہ اللہ میاں نے اعلان کر دیا کہ تیرے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا تو منہ پہ یوں ہاتھ مار کر تعجب کرنے لگی اب اب بچہ ہوگا ہڈیاں میری کھل گئی حالات میرے غلط ہو گئے ساری زندگی میری گزر چکی سبا میرا ختم ہو گیا اب مجھے بچہ ملے گا فرمایا ہاں اب ملے گا میری بے نیازی کا صدقہ تمہیں آج ملے گا میں بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد جوانی سے نہیں بنتی وہ میری طرف سے ملتی ہے کبھی لوگ یہ نہ کہے ہیں ہم جوان تھے قوت تھے بہادر تھے طاقت تھی تو اولاد پیدا فرمایا میں دیکھتا اب انسان کا یہ فکری امر ہے جب اس کو کسی چیز کے ملنے کا پتہ چل جائے تو پھر جلدی کرتا ہے زکری علیہ السلام نے اللہ میاں سے آواز دے کر کے عرض کر دیا او میرے بہبود کب ہوگا کب ملے گا پہلے وہ تھا ہی نہیں نا جب اعلان ہوا کہ ہم نے تجھے دے دیا اب آواز دیسی عرض کر دیا میرے بہبود کب کوئی نشانی تو بتا سردی ہوگی گرمی ہوگی دن کون سا ہوگا مہینہ کون سا ہوگا انسان ہے رب جالی آیا او میرے بہبو مجھے کوئی نشانی بتا پتا آیا تو کلا تو کلی کل سلا وہ سمانیت اللہ رمسا او میرے پیغمبر ایسے دن کچھ پہ آئیں گے تین دن ایسے آئیں گے تمہاری زبان گونگی ہو جائے گی بول نہ سکو گے اللہ رمضا اشاروں سے باتیں کرو گے تم سمجھ لینا آیا میرا بچہ یہ نہیں فرمایا تائیوں سے ملازہ کرا لینا بیوی بی کا لیڈی ڈاکٹر کو دکھا دینا مشن اسپتال میں داخل کر دینا یہ نہیں آیا کہ وہ بتائیں گی اندازے سے بتائیں کہ فرمایا اے ایسکری جب تم پوچھنے بھی آ گئے تو لو میں تمہیں بتا دیتا قدرتی بات ایسی بنے گی تمہاری زبان کلام نہیں کر سکے گی تین دن تک سلاخت آئی من اللہ رمضان تم اشارے سے باتیں کرو سنا سے یہ سلا السلام پیدا ہو گئے اب ایا یا دل کتاب اور میرے زکری علیہ السلام کی بیٹی یا فرمایا اے زکری تمہاری تمنا پوری کر دوں گا تیرے دل کی آرزو پوری کر دوں گا تیرے بیٹے کو تیرے بعد پیغمبر بناؤں گا تازے نے اڑا بہت میری ادا ہوگی گئی نوازی ہوگی زکری علیہ اسلام کو اللہ میاں نے آواز دے دی انا مبشر و کبھی غلام یا ہم نے علیہ السلام اس کا نام رکھ دیا اللہ میاں نے آواز دی بتایا پیغمبر فری کیا گھر میں اللہ پاک نے پیغمبر پیدا کرتے دیا اس میں پھل دیکھا السلام کو تو خدا میں کوئی یقین چودہ سو سال گزر کے قرآن پڑھتے سنتے آج تک ہمارے یقینوں میں پختگی ہے کرنا تو اللہ بھی نہیں ہوتا کبھی کہتے ہیں کہ جی کتنے اتنے دن ہو گئے تو اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی ہم نے فلاں قبر کو جا کر کے پوجا کیا فلاں چیز چڑھائی فوراً بچہ پیدا ہو گیا اللہ میاں کی خیر جوش میں تو ظالم سارے پیغمبروں کو اولاد میں نے دی اہل بیت کو اولاد میں نے دی قطبوں اور ابدالوں اور غوثوں کو اولاد میں دوں مجھے دینے والا کوئی اور بن گیا فرما کا کبھی رہوں سب بلاسی بل بکار علیہ سکریسرات السلام کی بات پھر لے آئے وہ قالت کالت یا مریم اے مریم اکڑنا نہیں کبھی تو بے موسم پھلوں کیا کر کے بیٹھ جائے میں بڑی آبدا ہوں میں بڑی ولییا ہوں میں بہت بڑی متقی اور پرہیز ہوں بڑی پارسا ہوں فرما و تل ملا اکتیا مریم صفا کی کی کے العالمین اے مریم ہم نے تجھے چھانٹ لیا تیرا انتخاب کر لیا تجھے عورتوں کو کا ہم نے سرکار بنا دیا لیکن یا مریم کنوتی ربی کی کی وسجودی مر گئی مرا گری دامن میرے سامنے ہر وقت پھیلا رہے تو مانگتی جا میں دیتا جاؤں اور تیری پیشانی ہو میرا دروازہ ہو بس چھ سدمے کرتی جا برکائی مار تو رکو کرتی جا رکو کرنے والوں کے ساتھ یہاں سے ان عقائد کی تردید ہو گئی بعض سے بن کے بیٹھ جاتی یہ کون ہے پاک مائی ہے نماز نہیں پڑھنی روزہ نہیں رکھنا تلاوت نہیں کرنی اللہ میاں کو یاد نہیں کرنا ایسے ہی رکھی سکھی پات مائی بن کر بیٹھ گئی اللہ میاں فرماتے ہیں میں تو خالی مریم کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا یا مریم بنوتی مریم نے بھی میری زبان اپنی زبان پر میرا نام جاری رکھا اور مجھ سے ہی مانگا اور سجدے کیے اور رکو کیے مسلح نہ چھوڑا ساری زندگی جہاں سے پتا چلا کوئی ولی کوئی قطب کوئی ابدان کوئی پیر فقیر جو اللہ کے دین کی شریعت کی پابندی نہیں کرتا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ایک ہماری مت ماری گئی عقل کا دیوالیہ نکل گیا جتنا کوئی ننگا پھرے اتنا ہی بڑا ولی ہم سمجھتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہو ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ کرام کا طریقہ کار دیکھو سیدنا حسین کا طریقہ کار دیکھو علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار دیکھو اور فاطمت الدارا جو اپنے سر کا دال دکھانا بھی کسی کو پسند نہیں ہے اور یہاں پہ آواز آئی مریم رکو کرتی جا سجدہ کرتی جا اور اس کے بعد فرمایا اے مریم میں تجھے اپنی نشانی بنانا چاہتا تیری ساتھ میری نشانی بن جائے اور ایسا بنایا ایسی عبادت کی توفیق دی ریاضت ہے محنت ہے جب جوہد ہے کوشش ہے قرب خدا بنتی ہے اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کبھی دنیا میں عورتیں یہ نہ کہیں کہ جی عورتوں کے پیچھے تو ستر بلا لگی ہوئی ہے یہ تو ولی بنی نہیں سکتی یہ تو اللہ اللہ کر ہی نہیں سکتی نہیں اللہ میاں نے فرما دیا کہ جس کو میں توفیق دوں وہ کر گزرتی یہ تو بہت پرانی بات ہے یہ قریب کے زمانے میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دل بھی جی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغی جماعت کا مشن چلایا ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ روزانہ کا ایک پورا قرآن اور چار دس ستارے اوپر پڑا کرتی تھی چالیس تاروں کی تلاوت روز مرنا تھی ہم مرد کیا تلاوت کریں گے آٹھویں دن جمعہ آتا ہے بعض لوگ اطیات میں آ کر شریک ہو جاتے ہیں اور خوش ہو کے نکلتا ہے الحمدللہ جمعہ میرا ادا ہو گیا ادا نہیں ہوا بلکہ سر سے اتر گیا آٹھ دن کاروبار آٹھ دن محنت آٹھ دن کمائی نوکری ملازمت ارے آٹھ دن میں دو گھنٹے بھی اللہ کے نام کے ہم سے نہیں نکل سکتے جس نبی کی شفاعت کے لیے مارا مارا پھرے گا حضور نے فرمایا جمعے کا دن میرے جمعے کے دن میرا حق ہے تم پہ کہ تم مجھ پہ جمع کے پاس میرا حق ہے حضور نے رات کو ویسے فرصت نہیں ہے جمعے کے دن ویسے نہانا دھونا اتنا لمبا کام کاج ہے اس میں فرصت نہیں ہے کیا منہ لے کر حضور کے دربار میں ہم جائیں گے ایسے ایسے لوگ بھی تو تھے ایک بادشاہ وقت نے وہ ہر جمعرات رات کی رات کو ایک ہزار مرتبہ شریف جب تک پورا نہ کر لیتا کبھی نیند نہیں کرتا آ بادشاہ آج کل تو معمولی قسم کے ملازموں کو توفیق نہیں ہے وہ بادشاہ تو ایک جمعے کی رات کو کچھ کام پڑ گیا کچھ کام پڑ گیا تو سات سو مرتبہ درود پاک پڑا تین سو مرتبہ رہ گیا صبح کے وقت خواب میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور نے فرمایا سلطان نور الدین آج تین سو مرتبہ درود پاک میرے پاس کیوں پہنچا کم کیوں پہنچا کم کیوں آیا یعنی میرا آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم ادھر گرو شریف زبان سے نکلتا ہے ادھر فرشتے خوشبودار رومال میں لپیٹ کر خدرا پہ پہنچا دیتے ہیں ہاں، سکھ کے عاشق محبت والے بنے پھرتے ہیں تو نہیں اتنی میں خلوت میں علیحدگی میں بیٹھ کر ارے جو یاد کرتے ہیں وہ تو یوں کیا کرتے ہیں اس کو کہتا جنوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں جنوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں جو کسی کے نام کی لذتیں اٹھانا سیکھ جائے اور پھر آقا دو عالم کا نام اس میں اتنا لطف ہے اتنا قید ہے اتنا سرور ہے اتنی لذت ہے خدا گواہ ہے ادھر تو درود کے پڑتا ہے ادھر عرش عظیم پہ تیرے تذکرے ہوتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں انقلاب ہیں اللہ بھی مائی مریم کے واقعات ہمیں سنا کر یہ بتا رہا ہے کہ نظر مانو تو میری نیاز کرو تو میری یہ رواج بڑھ گیا جو بھی مانگنے آئے گا نظر اللہ نیاز آگے چل